بسم اللہ کلمہ شریف ہوں کہ کام تو کام آلو کلمہ شریف پہلے بھی پڑھ دیا جدو اس پاکستان کا نام پاتا گیا ہے اتے دہرایا گیا کہ ملک جڑا پاکستان لا الہ بھابی طبقہ آیا تو انہیں آخیا جی کی یہ تبلیغ آج کر کے کیتی نہیں کوئی جماعت والا ہے وہ اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کلمہ تو پڑھاؤ تو مسلمان بناؤ تو کلمہ چھڑاؤ یہ عجیب تبلیغ میں نے آخر تھی عجیب سمجھو بان جی میں میری جی۔ وہ ہوں میرا سوال ہے کہ دسو بھی کلمہ شریف تھی پڑھ دو میں کہ آہے تو وعدہ ہے رب ایک بندے نال کر دیو ایک رب نال ایک تھی سپاہی نال کر دیو تو ایک بادشاہ نال ہوں جڑا بادشاہ آہ دے وہ کنا اہم ہے کتنی بڑا وڈا آہ ہے سب تو بڑا بادشاہ تو اس تو کوئی آئے نا اللہ کا سب کا بادشاہ ہے بادشاہ بادشاہ آہد کرنا پھر اپنی مرضی کرنا اس آہت کے اوپر کوئی غور نہ کرنا کوئی اس کے احکام دے کوئی شرائط کوئی آداب دے حقوق نہ بجا لانا یہ وعدہ خلافی رب نال یہ سارے نال ایک سوکھا ہوا ہے کہ کاکا کلما پالو باقی جو کچھ ہے سارے کفر کا رکھ لو تمہوں کچھ نہیں تھی ساری تعلیم پڑھو تھی سا قانون چلاؤ تھی ساری تعلیم اپناؤ جو کچھ کرو تو ایمان نہیں جانا ہوں یہی ہے تھے ملک جہاں چیزاں میں گن رکھا بھی تعلیم ہے قانون ہے تحریب ہے یا تعلیم ہے یا چھٹی ہے یا وردی ہے لباس یا کلو میٹر ہے کلو گرام ہے ڈی سی میٹر ہے سینٹی میٹر ہے سارا نظام کئی وزنی پیمانے آپ کرنا آپ کو یا کمپیوٹر اس کے نال شاید میں آپ ہوں ہوں اسلام نے جو رکھے پیمانہ بھی سامنے ویخ کے کرو سامنے ویخ کے کرو ہوں جا نظام ہے کمپیوٹر کا یہ ہوں بندہ لائن والے میں کوئی پتا نہیں کی ہے تو کیا تو بٹن مار دیں ہوں دس لیٹر کی بجائے تٹ لیٹر پا دیں تو کوئی پتا نہیں وہ اپنا فن کا چور جن نے میٹر بنایا ہے بھی اتنی وہ ساری انہیں دی شیطان کی وہ سانو پتا نہیں کہ کس طرح کرن نہ کرن بنایا تو ہے انہوں نے پتا کہ اس طرح ہی بےمانی ہو سکتا وہ بے خبر نہیں ہو سکتا تھی اسی بے خبر ہے اس واسطے بھائی ہم میں انہوں نے آخیا میں کہا ہاتھ بنتا تے کو تھی کلمہ چڑھ گیا خدا کا نام دے وہ آخر سارے ذہن گل کر ہوتی تھی یہ کی آخر میں کہ دسو کہ تے نال کوئی وعدہ کرے ایک مہینہ وعدہ کر دے تو پھر پورا نہ کرے ان جا کے پھر آ کے وعدہ کر پھر وعدہ کر کنی ہٹ میاد تھی آپ کی رکھو جھوٹ ماری آئے وعدہ خلاف ہی کی آیا تو تسا پھر جاؤ یار وعدہ پھر کر لا پھر کر لا یہ تو تھی بھی بے وقوف تو وہ بھی بے وقوف اکل والی گل تو کوئی نہ ہو ہوں آسان کلمہ آد کیتا ہے وعدہ کیتا ہے تو سمے کلمہ شریف پڑھی کرو الٹا لوگ پڑھا پیو ہوں یہ دسو کہ کلمہ شریف پڑھ کے اصا وعدہ پورا کی بیٹھا کلمے نال ہوں میں کوڈی جماعت والا ہوں پیا بریلی شی آئے لدیش سارے آ جاتا جماعت والا ہوں پیا تھی کی ہو کے جو بندی میں کھی دسوگ منتری جج ہےڑ آؤ وکیل بن دین آخیا آؤ ہوں یہ دسو کہ کلمہ پڑھ کے دکھا کیفا کی آپ بھی ادھر کلمہ پڑھتے پڑھا ادھر کوفر سے قانون تہذیب تعلیم اپنا ہوں جا بندی بیٹھے یہ فیصلہ تا جج ہے جا وہ آیا برطانیہ کے مطابق بیٹھا کرتے یا قرآن کے مطابق برطانیہ ہوں تھی سات سال کی سن اصا کلمے شریف نال دھوکھا کرا پہ تھی اجا دھوکھا کرنا چاہتے کلمہ شریف نال کلم شریر مزید کرنا چاہتے ہو ہو سات سال تو کون گئے کلمہ پڑھ دیں سارا کفر اپنا چلا سارا نظام کر رہے ہو ادھر ادھر بھی بھی تو ہوں آ آخ بندہ ہور کلمہ پڑھو ہو مثال ہے ایک بندے نو قرآن پاک وہ تلے دیکھ دینا پھر انہوں دینا پھر توڑ دینا پھر فڑا دینا کن چیر رکھیے قرآن جڑا قرآن دیتی رکھو جڑا قرآن تو چلے ہی ان قرآن دیتی رکھو ہوں دسو سٹھ سال ہو گئے اس ملک کیا یہ قرآن کے قانون چلتا پیا یہ ہے سارے کی ترقی مومن خود پڑھتا ہے منافع میں چھڑا ہوا دلیل میں کہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلام مسلم منافقہ نو کنا تو پھاڑ کے تے فرمایا اٹھ فلاں منافع اٹھ نکل جا اٹھ نکل جا اٹھ نکل جا اپنی محفل کو کٹ دینا کی انہوں کی آخر کلمہ چھڑا یار اتو نکل جا ہوں جو تھی کسی بندے نے آخو اتو نکل جا یہ جگہ چھوڑا والی گل نہیں آپ نے کی فرمایا اس فلاں منافق نکل جا یہ مطلب ہے آپ فرما رہے ہیں کہ منافقہ تو دھوکھا نہ کر اسلام نہ لوٹ نکل جا واسطے اقبال کا شیر بھی تھے اہم کہ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا یا سرا کر یا سنگ ہو جا یا پتھر بن یا موم یا مومن بن بان ہے یا کافر ملا ملاو نال بندہ مومن بن سکتے تو کلما پڑھا کدی سوچا ہی بھی یار کلمہ پڑھ کے کلمہ نال اساں کی ہور بندے اپنے ملا چاہ دو یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا تھوڑے لگ جاتا وہ سیدا اگریز نال لگ جاتا جی کلمہ پڑھیا کلما پڑھ دے تو ساری جی دیا تسا کلما پڑھے سو وہ آپ انگریز نالی ہوں قرآن پا فرمانہ ان امتا اللہ چراط اللہ جی نا این امتا انعام لوگ مولا رستہ دکھا یہ اللہ کا قرآن ہے اگے اللہ تعالیٰ فرما ہے خون ماستا دیکھی ہوں ویکو اتنے انعام والا رستہ اتے آتا پیا سچے نہ رستہ دکھا خون ماستا دیکھی کہ سان سچے نہ مولا کر مولا فرما سچے نال ہو جاؤ فرما رہا کہ سچے نال ہو جاؤ اگے فرما ہے مخلصین سین والا ہوں منافع دین کا مخلص ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہیں مخلے جڑے دین دے مخلص خاص چوتھی جگہ سے فرما ہے بس سوال ہے ہوں میرے دین ہے جڑے کون ہیں سوال ہے انہوں ہونا نبیا ہونا ہے شہیدان ہونا ہے نال ہونا ہے تو سوال ہی ہونا ہے چار سب کیا ایمان قرآن کی فرما رہا ہے انہیں چار سب کے نال ہو جاؤ جی طبقے اتنا پاکستان چل جائیں یہ نام والے وہ کفر والے بے نشار ہے کفر کے قانون والے تعلیم والے تحریب والے ایمان والا کوئی نام والے مخلف سچے تو ہی نہیں ہوں اللہ سان ہرمان دیا چار لوگوں ہو گیا ہوں جنہ ہوئے جنہوں نے بچہ دینا بھی تعلیم پڑھا دیں حاکم بڑا اوٹا دیا تو ہوتا ہے نا حکومت دے وڈا نال ہونا ہے تو سمجھو کہ ہور چیز بڑی ہے نہیں جن حکومت کرا رہے ہو آپ نال ہو حکومت کوئی ویسا ہے ہوں چار لوگوں حکم ہے سو لوگاں بھی چی کسے جماعت مذہبی جماعت کوئی دکھاؤ جرا دین نال مخلص ہو مخلص کا مطلب کی ہوتا ہے کیوں اپنی جان مال نال اللہ تعالی فرمایا جلا شان ہو کہ جڑے مومن ہیں اپنی مال دے جان نال جہاد کرتا ہے فرماتا مومنو میں تو جانا خرید لین بیٹھ ہوں دسو سڈے کو مخلص ہے جہے دین تو تے جان مال خرچ کرن وہ تو دین نو خرچ کی کیوں دین گھٹتا ویندے کہ دین ہوں اس ٹولے بھی مانو کوئی مخلص کٹ کرے کھو مخلص امام حسین خان رضی اللہ تعالی عنہ ویکھو مدینہ چھجا مدینے والے نے چھجا کعبہ چھجا تمام زیارتیں چھجیاں اپنا خاندان چھجا ہر شاید چھٹ کے ملک چھجا کتنے ہوں گے کربلا جنگ جنگ میدان مخلص ہے مخلس جی رولا پیے مخلس پہنچا ہے دوست تسا جیل چلے چلے جاؤ جاؤ کتنے جدو تا دوست کھا لو تو لب لے یاد رکھنا تھی جتنے ہو سو تمہوں تے آیا دعوے دار جھوٹا زہری لالچی تے ہوں وہ لکھاں بہانے بنا لے یار میں جو گیا جو گیا وہ کوئی بندہ سی تو وہ کہنا سی بھی یار جدو تینوں کوئی دکھ تکلیف آئے میں یاد کرنا وہ پھڑے گیا تھانے دے تے ہوں جیل بیٹھا ہے تے وہ بندہ اپڑ گیا پہنچ گیا اس اچھا وہ گل کی بیٹھا ہوں کہ یار میں بیٹھا جیل بند ہوا بیٹھا ہوں ویخ رکھ رہا ہے انہوں آخنا پیا یار جدو کوئی تکلیف آ میں یاد کری تکلیف آوے یعنی یہ تکلیف نہیں جیل جا بند یہ تین کوئی تکلیف نہیں جدہ کوئی تکلیف آئی میں یاد کری ہوں سارا کام وہی ہے کہ جدہ تین تکلیف ہوگی سب یاد کر اس واسطے جہاں ہے رب بنا اصا اس وفا نہیں آپ آکام ہوں کافر کلمہ نہیں پڑھتا آکام نہیں ان کو آئن بھی اس طرح غسل کر اس طرح استنجا کر اس طرح پیشاب بیٹھ اس طرح کھانا کھا اس طرح تو روزی اپنے گھر کیا ہے کسی کافر کو تو حکم آیا ایمان اللہ کو قرآن سارا پڑھو کتنے کافر ہوا ہے حکیم و سلاد آمن ہوا ہے آمن وتی مسلاد یعنی آکام کے دیتے ہیں مومن منع والے مسلمان ہوں کافر کلمہ نہیں پڑتا وہ آزاد آکام جو مرضی والا کر لے آزاد ہے کہ نہیں منافق کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں آزاد آتا ہے آکام کا پابند نہیں زبان اسلام نال دل یہ منافع کدی پابند نہیں ہو سکتا مومن یاد رکھنا کیونکہ آمن اور خلوفی سیل میں کافا دین پورا داخل ہو نہیں سکتا جب ہوا منافع ہوں دلو ایمان آنا پورا داخل ہو اس کی مثال ہوں کلمہ پڑھ کے میں ان کی مثال کر دینا جو اصل لوگوں نے کیتا ہے اسلام اصا اپنا محاسبہ کر دیا مسلمان محاسبہ کرتا یہ حساب کرتا بھی اصل یار کیا کیتا ہے ہوں دروازے دے اندر ہاتھ بندہ وار دے انگل وار دے باقی باہر بیٹھا ہوگا ہوں وہ آ کے میں اندر بیٹھا تھی ماننا تو پورا پنجا والی بیٹھا ہوگا نہیں مننا اس طرح کا ایک بندہ اندر بیٹھا ہے وہ پنجا باہر کر لینا ہوں وہ بندہ آئے سپ آئے دسے کی ہو سکے ایک باہر نہ باقی تو سارا اندر ہے آوے پاکی سکتا اپنے ہاتھ ہاتھ اندر ہوں بی تو بند جگلواری دیکھا تو وہ آ کے میں اندر بیٹھا ہوں سارا اندر ہو جائے ایک باہر تو انہوں یوز ماہر ہو ترتا سپ دسے ہلکا وڈے تو پاگل ہو جاتا ہے کہ نہیں ایمان والا کا ہے کہ ایمان آئے کہ نہیں ہلکا ہو جاتا سپ کٹے مر جاتے جہاں منافع ہوں گے اس طرح سارا بہر بیٹھ کے ایک جو جی ہوں سارے منافع پہ چل چل سلا سلام گیارہویں اور ملاد ہاتھ والی یہ پنجا والی بھی اسلام دے پورے یہ ہوں گے منافع کہ دین پورا داخل نہیں ہو سکتا کیوں جب پورا داخل ہوئے تو اس واسطے پہلی شرط کی ہے کہ وہ دین دے مخالف ہیں انہوں ٹوٹنا پائے گا یہ دین دے مخالف تو نہیں ٹوٹتا تو دین دا کدی ہو نہیں سکتا اندر واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ دین نال مخلص ہوئی سی انہوں کافر بھی اپنا نہ سمجھ سن تو وہ بھی کافر اپنا وہ بھی کافر مخالف ہو سکے کافر انہیں دے تو جب ہو سر مخالف تو انہوں نے اتو کترے کی نہ پیسی دیکھو نا ایک محافظ ہے ایک مخالف ہے ایک موالف ہے سمندر پہ ہو ایک کی ہے محافظ ہے ایک مخالف ایک موالف ہوں مخالف موالف بنے تو محافظ بنے یہ کوئی قانون ہے دنیا کا قاعدہ بلا علاج کرے معافی ہوگی حفاظتی ٹیکے تو حفاظتی کثرت دہ کون سے کافر ہے تا دشمن کردہ تا علاج ہے ہوں دسو وہ منافق سمجھی کھڑا ہے یہ اگر وہ سمجھتا یہ میری برادری سے نہیں یہ مومن ہے تو مومن انہوں پتا مومن میرے ٹیکے کیا مومن کہڑی شہ قبول کرتا ہے مومن تو کوئی کوفر لینا بھی نہیں وہ تو کافر منہ نہیں لینا کہ آخری وقت یہ ہویا کہ کافر نال ہاتھ ملاونا ہوں ابتدا اسلام کی جڑی مثال بھائی ابتدا نبی پاک نے چادر اج دیتا جدو ابتدا درخت لگا ہو وہ چھوٹا ہو گے وہ وڈا ہو جاتا ہے پھر ہو جدو بالکل پکا تیار ہو جاتا ہے اندر اصول ہو ہوں جب لاؤ درخت اتنا ایک درخت ظاہر ہوئے پٹ لاؤ جب درخت پکا ہو جا سی جنا پیا زمین پھیلا لیا پکا ہو جا سی تنا پکا پورا درخت بن گیا اس ویلے اصول ہوں جدو اسلام کا درخت لگ اصول ہو رہا چادر نشا کے دے پینے پہ کر دن پہ کر دن سارا جدو اسلام پورا بلوگت پہنچ گیا پھر آکام وہ آکام یہ ہے کہ ان کے خبردار کہ کافران ہاتھ ہی نہ ملا یہ ہاتھ ملایا تو دھو لو آکام بدل ہوں ایک کدے یہ آکام تھی رکھو انتہا کیوں اس ویل دین کامل نہیں سی رہا دین اج لوگ اس ویلے پورے داخل نہیں سا آکام ہو سکتا ابتدا جی، ابتدا کوئی شاید واسطے ہیں بچہ تجارت ہے مال کوئی چیز ہے ذرا ہے ابتدائی ہوں گے آکام ہو رہے ہوں جب تک وہ جوان پوری اپنی ہند پہنچ ہوئے پھر آکام ہو رہا ہوں اس واسطے اسلام کے جڑے ابتدائی آکام ہیں اس ویلے ہوں دیکھو کہ صحابہ شراب پی لے شراب پیتی جاتی تو حکم پیا ہونا بلا تک رب نماز تقریب وان تم سکارا تو نشری آلہ جب ہو نماز تقریب ہوں اتے دیکھو قرآن ہے اتے پہلے آیت پڑھتے ہیں تو نماز تقریب نہ جاؤ دوجی آیت جسے پڑھتے تو نماز دوجی آیت پڑھ دوں تو شراب حرام نہیں ہوگا ایک قرآن ہے دوجی آیت پڑھتے ہیں تو شراب حرام نہیں ہوگا ہوں پھر عید تو اگلے پھر آیا کہ ان مل خامر ول یار شراب اگلی آیا یہ واسطے قرآن مکمل جڑا ہوگا گا کتنا بئی ماں وہ قرآن کی ایک آیت پیش کر سکتا کیونکہ ان فتنا پھیلا جی قرآن کے پورے آسان دین پورا داخلہ کرنا فتنا تو خطاب کو پھر کتوں سفاش برائی کوفر تعظیم سارا نظام ہوں جب وہ دین نو پورا نہیں پیش کرتا تو ایک آیا ایک حدیث پر سی جی تے سکولی مارکا پورے دین دے قاتل تے حدیث پڑی کھڑی ہے علم چین تک کرو ہوں ایک بندے نو جی میں ٹوٹے ٹوٹے کر نالے حدیث پڑھو کہ نبی پاک فرمائے بابا جہاں کسی کے ہاتھ پیر زبان کو محفوظ نہیں ہے مسلمان ہوں ادھر وہ ٹوکے پیا کرتا ہے ادھر حدیث پہ پڑھتا ہے کیا ہے حدیث بجائے عمل کچھ حدیث دھیان کچھ ہوں ہوں سکولیاں نے ساڈا بابا بابا علم پڑھو چین اچھا علم کیوں پڑھی دے عمل والا ایمان والا تو علم کیوں پڑھی دے ہوں تو سان چینی ہے ہے چینی چینی تو تو دس من ہوئے ایک چمچی اپنی چاہ نہ نہ پاؤ میٹھی واسطے ہوں دین کا جنہ علم جی تے عمل نہیں آنا مارفت چار ہے کوئی شاید نہیں کیونکہ وہ خوراک جد تک بندہ کھانا نہیں اس وقت طاقت نہیں آئی علم دین ہے جڑا وہ تاخ لینا ہو رہے ہوں عمل کر سکتے طاقت رکھنا ہوں نماز کا پتہ تو چل گیا بھی نماز اس طرح پڑھی نہیں تو ہوں نماز نہ پڑھے عمل نہ کریں تو پھر عمل والی طاقت تین علم دیسی وہ چینی کی طرح جی چینی چمچی بھی نہ پاوے تو چاہ مٹھی کی نہ ہوتی ہوں تھوڑی چاہ بغیر چینی نے مٹی ہوئی کڑی ہے تھوڑی ساری چاہ کی ہوئی کڑی ہے بغیر چینی نے مٹھی ہوئی کڑی ہے ہوں ویسے انہیں آیا جا کے بابا عقائد فکا اصول سارا دین ان پڑھایا ہے چلا نظامی دے اندر پڑھیں پڑھا یہی آنا یہ لگا سکول انہیں اپنا عمارت ہی الگ کی تھی استاد ہی الگ بنایا ماسٹر اے استاد گیا وہ سانو نے پاگل کیا کہ جناب اسلامیات لے کے اصل ادھر رکھی ہوئی اچھا لائن کی کیوں ضرورت ہے اتنے تو ساری اسلامیات ہے اس مدرسے نو بے یار مددگار چھوڑ کے حاکم بنا تنخواہ لاؤنی استاد بنا تعلیم تعلیم قانون اپنانا سارا نظام اپنانا اس مدر دہشت گرد بند کرنا یہ بے یار مددگار چھوڑنا کسی استاد کی تنخواہ حکومت کسی طالب کی کوئی مدد حکومت نہیں انہیں اپنی ہر شہ الگ بنائی ہے کیا یہ مدرسہ اسلام نہ تھی یہ اسلام لے کے ادھر رکھا گیا ہے یہ ایک ویا تھا دھوکھا منافقت سڈے اندر ہے منافق منافق ہر چیز قبول کر لینا یاد رکھنا کیوں اللہ فرما بلا کن منافقین اللہ یا ہوں وہ منافق کو کوئی عقل سمجھ آئے گی نہیں اقل ہوگی مومن کو اس واسطے منافق کے کافر نو مومن سمجھاؤں جائے انہیں کو اپنی اقل تو ہوتی نہیں گل تو سمجھ آؤں گی اقل نہ جی براہم آتے ان کو اقل نہیں نفی ہونی پی انہیں کو آخ ویچ نہیں سکتے ہوں اکل سونا تو بولنا نفی ہونی بھی نہ ہاتھ بول سکتے نہ ہاتھ سن سکتے تو نہ ہاتھ ویچ سکتے یہ تین چیزیں کہ ہوئی ہے منافع کی نفی ہوں اس کا کوئی آپ ایمان اقل پہچان دفاع یہ چار ایمان عقل پہچان فرق جب ایمان آ جاتی جی رب نو توحید نو من لے سین تیرے نکل آ جاتا کیوں ادا ٹولا بے وقوف ہے ویخو وہ اگر خدا نہیں پھر خدا بنا دینا اپنا ہاتھ دستی خدا تیار کیا ہوں پہلے خالق بعد مخلوق کوئی بناو والا نہ ہو چیز بن جاتی ہوں ماچس جو بنی ہے کسی بناو والا کہانی ہوں یہ دسو بھی ماچس پہلے بن جائے تو بناو والا بعد بنے یہ ہو سکتے ہوں خالق بعد مخلوق پہلے مار کے جڑے بے اکل جی قرآن کیا آخر ہے بے خالق بعد مخلوق پہلے خدا بعد بن گئے تمہوں نام رات قائم ہے تو حکیم سن انہیں کہ حضرت تے پاگل پنی کی علامت ہے کہ تاری عجامت بڑھ گئی جی میں پاگل اپنی نہیں پڑھاؤں گے اس طرح تاری عجامت ذرا زیادہ ہو گئی ہے ہوں اس واسطے کا تکیا ہے کہ میرا برا ہے علامت جو مل گئی ہوں سارے سارے آنکھوں سے علامت ہے ابھی مومن ہے عجیب مومن ہے بھائی بھائی کافنا نو مان کے مومن کافر بتوں کا گالا میں انکار کیا کرنا ہے کہ انہوں کا خدا جھوٹ ہے تو انہوں کا قانون سچا ہے تعلیم سچی ہے اچھا خدا جھوٹ ہے انہوں نے تعلیم سچی ہے قانون بھی سچا ہے انو آخر بےمان منافع کہ منافع اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ نہ ادھر نہ ادھر ذالکا مذبذبین بیج میں دگمگا رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ہوں جڑا منافق ہوں گے یاد رکھنا وہ کبھی مسلمان ایک نہیں ہو سکتا وہ کافر بھی آتی ادھر بھی دونوں پاس ان کا تعلق ہو سکتا جی ہڈی ایک انسان کے اندر ہے ہڈی سخت ایک مرکنی جڑی نرم وہ تعلق گوشت نال ہی ہوتا ہے ہڈی نال بھی ادو پاس چل رہی ہوں جی ہوئے سخت تو گوشت نال تعلق ٹوٹ گیا وہ پھر تم اتنے کام نہیں دے سکتی اتنے جوڑ ایک رکھی گئی ہے ایک نرم ہڈی ہوں گی جہی مطلب گوشت نہ گوشت نہ ہڈی درمیان چاہیے وہ ہوں دوائیں پاس تعلق رکھتی ہے ہڈی کو بھی دیں گے خوراک تو گوشت منافع کی ہوں منافع کی مثال دیتی ہے ادھر کافرے کول بھی دینا لینا راتی نال ہو جاتا ادھر مسلمان نال ہو جاتی آتے ہیں تو نال آؤ اتنے جاتے آتے ہیں تو نال تو ہوں پتا کیون چلتی تھی منافع یہ اللہ کا قرآن تمہوں سانو جا انہیں دھوکھا دیتا ہے بھی تھی کلمہ پڑھ کے بس دین داخل ہو گئے اور تمہوں ہوں کچھ نہیں ہوگا وہ واسطے مثال ہے کہ داخل تے خارج مکان تو داخل ہوتا ہے تو خارج پھر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا میں سکولی شیطانی گارے سے داخل تے خارج دو جسٹا ایک پاس ہوتا ہے داخل وہ شرائط ایک پاس وہ لکھ دین بھی اگر تا بچہ ایک ہفتہ نہ آیا تو خارج ہو داخل خارج دونوں چل یاد رکھنا یہ نہیں بندہ داخل ہو جائے تو خارج نہیں ہو سکتا تو ہوا اسلام ہے تو داخل ہی ہوں تو کھڑے خارج ہی ہوں تو کھڑے آمن نو سما کافر سما آما نو سما کافر دیکھو قرآن ہے تا بھی ایمان لیا پھر کافر ہوں گے پھر ایمان لیا پھر کافر ہو جانے قرآن تھی آ جاؤ کافر کافر نہ آخو اتنے قرآن آ نہیں وہ تو مومن ہو گیا پھر کافر ہو گیا پھر مومن آ گیا پھر کافر ہو گیا ادھر بھی رہنا ہے تو ادھر بھی راضی دو کرار کو جا سی آخر واہ تو سور کھوا دے اندر کو ایمان تو ہے نا تار اعتماد نہیں کرتا تو تور سور دی بکر میں کھا لینا ہوں جب سور کھوسی ہو تو مطمئن ہو جاتی بھی یار باقی صحیح میرا وہ آیا ادھر مسلمانوں کو چلنا دے ہو سارا مکاری دے فرار مسلمانوں کو آ گیا ہاں بھائی بھائی تھی آ گیا تو سن سارے نہیں تو تھی گائے دبا کر لو مکھا لا تھی جو آدھو کرار ہو کرار تو گائے نہیں کھانے تھی دبا کرو مکھا لو ہوں ایک بھی پٹی مار گیا یہ راجا وہ پھر جب کیار مسلمان کٹھے ہو گئے ہوں منافق بھی پھر اتنے گل بن جاتی ہے بھی ہوں جی سور کھانا ادھر جانا ہے جی گائے کھانا ادھر جانا ہے ہوں منافق فستا ہے مسلمان کے کافر کٹے ہو جائے ہوں پتا چلتا ہے بھی ہاں کی پانی ہے کیا چاہیے پھر وہ کرتا ہے یار تھی آئے نا کسی اختلاف نہیں گائے سال ہے دے تو اختلاف ہے ہوں اس طرح ماحول چلتا پہ جا میں کہ ادھر بھی پورے ادھر نہ انہوں نے اندروں دین نال دشمنا کیونکہ منافق جہا ہے وہ نفاق وہ دین نال دشمنی کرتا ہے ان منافق کی آتی وہ اپنے آپ کو سمجھتی مومن کیوں سارا دین چڈی بیٹھا اسی آتی میں مومن ہوئے تو منافق ایمان کے اندر نہیں اللہ کا یعنی قرآن اللہ کا قرآن اللہ کے رسول کی حدیث پا ویکو منافق کلمہ نماز روزے حج زکات مدینہ مدینہ کرے سلام سلام جو کچھ پڑے نبی پاک نے فرمایا حکما کال کہ منافق جب بولے گا جھوٹ مارے گا وعدہ کرے گا خلاف کرے گا امانت رکھو خیال رکھو ہوں تین منافقے کا نشان ہے نہیں تو شکل مانا پڑتی نماز نہ پڑتی روزہ نہ رکھتی سلاح سلام نہ پڑتی ملاد نہ کرسی کسی من میں کھا جاتا فرمایا تین چیزاں کیوں منافع تمہیں آخیا جاتا جا کلمہ پڑھے کافر تو منکر ہوں ہوں کافر تھی منافق کی نہ آخو تو منکر انکار کی نکلا صاف ہوں جدو یہ کلما پڑتا ہے تو اندر ایمان نہیں ہوتا یہ آخیا جا منافق منافق آخیا کلمے پڑھا جانا ہے متا تو آخو کافر آخیا جا کئی اچھی یہ گل کسی نے سمجھائی بھی بے وقوفا منافق کنو آخیا جا ہے جا کلما پڑھا جی میں عبد اللہ پہ کہ نبی پاک ویخ لگ ہوں تھی مدینہ مدینہ کر دو دے خون سارے میرا تو سوال ہے کہ عبداللہ بن ابئی جڑا منافق سی وہ تو نبی پاک ویخ لے گیا ہوں دس مدینے جان وڈا یا نبی کا ویکن وڈا اچھا تو وہ ویخ لے رہا ہے جانا میں جا گیا ایمان نصیب نہیں ہویا پھر دعا بھی منگی گئی ہے کرتا بھی دیتا گیا ہے جنازہ بھی پڑھایا ہے تین چیزاں اس منافق نال کی بخش نہیں ہوئی ہوں دس وہ ویچ جنازے پڑے جانا یار سارے رسول کا سردار جنازہ پڑے کوئی تھوڑی گل کرتا مبارک دے یوسل اسلام کا کرتا لگے باپ سے آخا جانا تو سید رمبیا کا کرتا پاوے منافق تو انہوں کچھ نہ ہو ہوں مسئلہ دسیا جا رہا ہے کہ دیکھ نبی کرتے نہ ویکھی وہ نہیں کرے واپس اس کرتے ویسے مت تو آخی کوئی برکت کا نہیں تو بھائی مانا وہ اکھی کی میں واپس ہے ماتا کے نبی کے کرتے نہیں مسئلہ دسا جا رہا ہے کہ منافق کی بخش نہیں ہو سکتی نہ نبی دوارا بھی کی گئی ہے نہ کرتے کا خراب نہیں نوز بلا ہے نا نہ جنازے پڑھانا کہ منافق کی بخشش کدی نہیں ہو سکتی ہوں دس جی منافق وہ تو ویٹ دے ویٹیا نہیں مدینہ مدینہ کرتا وہ کی ویخ لیا ساری زندگی نال بخشا گیا معلوم ہے کہ منافق مدینہ مدینہ کر کے کے کی وہ لے نام مراد بل بل ادے داراشت دنیا جمیا نہیں وہ نام رات آپ مدیو ہوں منافق ویکو کہ کفر دی مخالفت ان لوگوں کو ہے سے مخالفت نہیں انہیں جی تعلیم دیتی انہیں قبول کی انہیں جڑا قانون دیتا انہیں قبول کیا قبول نہ کرتے تو پھر اسے کھے انہیں جی تعلیم دیتی انہیں قبول کی اگر اختلاف کر دے چیچی صاحب جتنا بھی یہ چیزاں کفر نہ رام تو پھر اپنا دیتے جڑا اپنایا انہیں معلوم ہوا انہیں منیا انہیں دے اندر منافقت ہے اخلاص نہیں اسلام جی اخلاص ہوتا تو پھر منتے کیوں ایمان ہوں منافق جڑا سب تو نچلا درجہ اللہ پاک نے اللہ تبارک تعالی نے نچلا کرتا یعنی سزا سب تو کہیں دیا دیا ان نال منافے کینا سر در کے بے شک سب کو نچلہ تعالیٰ فرماندا ہے منافقہ تیرے واسطے میں سب کو نچلا کر جانا تین پانا ہوں کینافے کی نا من النار وبشر المنافقین بان لهم کی علیما تو تسا منافقے نو خوش قدری دو میرے دردناک علیم عذاب جس کا انسان دا اکل علم احاطہ نہیں کر سکتا وہ عذاب علیم ہے یعنی انسان کی عقل دے علم نہیں آتا انہوں آ سکے عذاب علیم ہوں اللہ فرماندہ یہاں واسطے منافقہ واسطے میرا ادھر نچلا کرتا ادھر فرماندہ خوشخبری دے میرے عذاب دردناک عذاب دے کی تخون الخافرین اولیاء من دون المومنین کیڑے منافع جہے مسلمانوں چڈ دے کافر دوست سمجھی کھڑے دوست بڑے ہی کھڑے یہ اللہ فرمان ہے منافع یہ رب تالا فرما ہے پیدا کیا مرا ہے فرما رہا ہے کہ وہ کافر مومنا چڈ کے کافر دوست بنا لے سن یہ ہو سن کی منافع ہوں بندہ اپنی ہر شا چھپا سکتے بے دوست نہیں چھپا سکتا یاد رکھنا دوست ایک ایسی شہر ہے جو نہیں چھپ سکتا واسطے ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کو پہچانے شرابی ہے شرابی شرابے کا شعبہ ہے وہ ہوں شوبے نال چل سی پتا لگ رہا کہ یہ بندہ ہی چلے یہ بندہ اس طرح ہوں قرآن پاک نے علامت منافق بھی نہیں دسی کیوں کلمہ ہی تو پڑھتا ہے ایک لاکھ چوی ہزار رسول نبی نو تو منتا ہے ایک سو چار کتاب نو تو منی کھڑا ہے اقرار کے سارے کیتی کھڑا ہے آم حلال حرام نیکی بدی ظلم صاحب اقرار کے سارے کیتی کھڑا ہے پردے پا کے رب تالا ایک گل ظاہر کر دیتا ہے ہوں کلمہ شریف کنا پڑتا ہے کلمہ جری کنا پڑتا بندہ جب پڑھتا ہے کن پڑتا ہے یار ہاں، تو مسلمان ہے لیکن اللہ پاک نے منافق ایک گل ہے فرما دیتے کہ منافع کی کرتی مسلمانوں چھڈ کے کافر دوست بڑے گا دوست سمجھے گا دوست بنائے گا اگے آیا منہ آئندہ ہوں عزت کیوں بنے کہ وہ جناب والا عزت تلاش کرنے سی عزت ڈھونڈن جا سی آپ کافرے کو عزت ہے ادھر اسلام ہے عزت آئے نا وہ جی انہیں مدرسے بند دہشت گرد فلاں یہ مولوی خراب انج انج سارے انہیں کرا کرو کے اپنے سکول جڑے کھلے انہوں نے جڑے بندے تیار کیتے وہ شریف با وفا مخلص اسلام دے انصاف والے لوگ غیرت والے لوگ ادب والے لوگ کوٹ کوٹ کو بھری کھڑی حکومت کوئی بندہ کر دینا خالی ایسا مولوی تو ہو گئے دہشت گرد تو ادھر وہ ہو گیا من پسند فائنل عزت اللہ یہ حجت تمام آتی تھی مولا فرماتا ہے کہ عزت ساری رب کو لے کہڑی عزت میرے کو نہیں ڈالنا جی اتو جانا چاہیے میرے مخالف کو لینا ہوں ویخ منافق ہر گل سڈے کو نبی رسول صحابی تابی تبا تابعین اتبا تابعین مجتاہدین سال سوال ہی گوش کتوں بکتاب مجذوب اوتار یہ کیا ہے نام لقب یعنی سب تو بڑا لقب کہہ رہا ہے بلا تموتن الا وانتم وان تم مسلم نبی رسول اپنے آپ مسلمان کرا رہا ہے ہوں دس نبی رسول والا لقب بنتا ہے یا انگریز والا پروفیسر بنتا ہے وہ قرآن نے کہہ دیتا ہے کہ منافق عزت ڈھونڈن جاتے ہیں انہیں دے القاب عزت سمجھی انہیں دے قانون عزت سمجھی انہیں دی تعلیم عزت سمجھی انہیں دی تہذیب عزت سمجھی تو ہوں اپنے تھی جی بے سی سمجھے تو کیوں اپناوے دسو ہوں عزت سمجھا تو نہیں لیا ہوں وڈے عزت والے کہڑے افسر ہوں قرآن کے خلاف ان کرامات میں گلایا اللہ فرمانا ہے تو سب تو زیادہ جڑا میرے نزدیک عزت والا بندہ ہے وہ کہڑا ہے جڑا متقی ہوں سکولے میں تو ایک متقی پٹواری متقی ہے تحصیلدار ڈی ایس پی جج وکیل سارا عملہ جنہ جاؤ ان متقی آیا ہوں کہ تیار آ رہا ہے کتوں تیار آ رہا سکول تیار اتوں نے سان ماریا کہ جناب دیکھو سا اسلام یاد چوکے ہوں جس طرح ایک برتن گندگی پی ایک امب نے ایک ہوں ایک امب چوک کے گندگی رکھ دو آخو یار ادھر بھی امب ہوں ایک کی سی اتنے تو اسلام سی دینی مدارس کے اندر اسلام سی قرآن و حدیث فقہ تفسیر عربی فارسی دا علم انہوں کو تو سیکھن ہوں اسلام کا جگ رکھ کے اے اسلامیات ہاں بھی اسلامیات کردی کی ہے اسلامیات بھی کٹیں گے پرچا دیکھو ہوں سانو پاگل بناو دی انہیں کوئی حد کر دیتی ہے نال پاکستان آزاد ہویا آئین برطانیہ دی نال دسو ہوں ماسٹر یہ تھالی لا دیا ریکارٹ ایک سون بکش ہوتا ریکارٹ ہوتا ربڑ سوئی ایڈی لگتی ہی تو رکھ دیا سون بخش تو وہ چل بکش چلتا ریکارٹ رکھی باہر پہلے وہی ریکارڈ چلتے ہیں کتر کا فوٹو بنیا ہوا پتہ نہیں کوئی بندہ پرانا بندہ بیٹھا ہوئے دیکھا ہوئے اندر کتے کا فوٹو بنیا ہوا اس کا نام لکھا پیا ہوں ماسٹر آپ پڑھیا دیکھا پہلے پہلے اس نام رکھے ماسٹر کتے کا ہوں ماسٹر کا مانا اصل کی پڑھیا بھی دو چہرے ماں سادن گوشت ماں سادن گوشت ٹارن آخر جی ٹارن کرو موڑو تارا پھر اگے جا کے وہ لوگا تارے لکھ دیں کہ تارا تارا دن مینڈا کی بے حود آواز کی طرح مینڈا نہیں یہ انہیں مانا یعنی بے حود آواز ماسٹر جی کی آواز ہے ہوں سارا کوفر جو پڑھا رہا ہے انسان بندر سے بنا ہے یہ ٹر نہیں بےحود آواز نہیں کی ہے قرآن آخر میں قانون دو انسانوں بنایا اے قرآن دی آیا تو سب پڑھ کے دیکھو دو تو ماسٹر کا انسان بندر سے بنایا مولیا کہ نہیں ملے اس واسطے ہوں جہے یہ لقب دے القاب تسا لئی بیٹھو تے لقب اچھے نہیں آؤ دیتے وہ تے لقب دے برابر ہو سکتا ایویں ایک بندہ سر سارا رکھ دیتا میں انہوں نے آخنا کہ یار کرار سارا رکھ سکتا ہوں میں کہ یار آ سکتے اچھا بھی جانا پیا چیز نکل آئی نکلائی تصویر یار بڑی اچھی شاید پر نکلی گٹا ہوں گٹا پیٹ بھی ڈگے اس تیار نہیں ہونا اتے جاؤ تو کالج بھی ہیں سکول بھی ہیں یونیورسٹیاں بھی ہیں اچھا دسو ان دتا ہے سکول یونیورسٹیاں یا ہونا دسو اچھا اتے کالج اتے یونیورسٹی اتے کی اسکول اسلامیہ نہیں اتے الیکشن لڑتے ہیں اسلامیہ جمہوریہ نہیں اتے سکول پڑھتے ہیں اسلامی اسکول نہیں اتے کالج پڑھتے ہیں اسلامیہ کالج اتے یونیورسٹی پڑھتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی نہیں ہوں اتو چلی برطانیہ کا سور اتنے آیا تے سارے مسلم مولوی اٹھ کے انہیں گل ستو پا دیتے ویکو ہوں سامنے سور کلوتا بھائی یار چیشتی صاحب آ گئے سور ہے شکل ساری ویکو سارا سور سامنے اتر آ گیا یار سور نو ویکے یا فتوی نو ویکے سارے مولوی تو فتوی دیتی بیٹھے بھائی ٹھیک ہے منو سور بھائی بہنا مان لیا اتو سور آیا اتنا اتو کالج اتنا اسلامیہ کالج وہ کی لیبل لائن لانتی اسلام کا کفر نو منافع ہوں اتنے سن منافع تو اتنے سن کا ہوں اتنے اسلامیہ کالج نہیں اتنے اسلامیہ کالج اتو چونی بلیا آیا ہے اتنے غلام محمد بن گیا ہوں لانسی نام لال بندہ مسلمان ہو اگر نام لال ہے تو مرزا غلام احمد کابیاں جن نے نبو کیتے وہ نام کی ہے غلام اسلامیہ کالج دی تعلیم اسلام کا لیبر لگتا گئے تو وہ اسلام بن گئے تو اندو تو غلام احمد کا لیبر لگا کرے وہ کیوں پاس پھر مزے کی گل اگے دیکھو کہ اس کیتا نبوت کا دعوی کی کیتا نبوت کا دعوی سارے مگر پائے گئے بابا یہ کافر قرار دو ہے نہیں ہوں خاتمے نبوت تحفظ خاتمے ہر کسی تاریخ چلا دیتی اچھا کسی خط میں رسالت کا نام نہیں لیا ہوں میں تمہیں نقطہ دستا پیا کہ نبوت کا دعوی ماریا لو خدائی دعوی ماریا تو رسالت کا دعوی کیوں نہیں کسی ماریا اج سے کر تو سا کسی دکھا دو کہ کسی انسان نے دعوی ماریا میں رسول ہمیں دکھا رسول ہونے کا دعوی کسی نہیں مارے کیوں وجہ یہ ملا بےمان تو پوچھو ہوں رسول کیوں جدو رسول کا دعوی کر سی ان تعلیم قانون دے تہذیب دینی کو سی دوجے رسول کی کٹ دے آپ یہ تین چیزیں رسالا کی بارہ آسمانی کتاب ہو سی وہ کی لیا تعلیم قانون تہذیب رسول کی لیا ہوتا ہے تعلیم تین ہوں رسالت کا دعوی اس واسطے کسی نے کیا بھی آسمانی کتاب کتوں لیا ہاں دس لیا سکتا ہے آسمانی کتاب وہ تو موجود ہے ہوں رسالت کا دعوی انہیں مرنے میں پچھو سان کیوں پایا کہ ساڈا ایپ چھپ جائے اسی مثال تھوڑی جو بھی ایک چور آ کے بڑھیا وہ ایک استری چکی کھڑا ہے ایک من سونے کا چکی کھڑا ہے ہوں جا من سونے کا چکی کھڑا ہے وہ آدھے والے تیری استری چوک کے جانا پیا ہوں اپنے من نو چھپا رہا لانتی وہ من سونے کا کتنے استری کتنے وہ آپ من چکی کھڑے تو ساری استری وکالت کیا کرتا ہے وہ سانو پاگل بڑھایا ہوں انہیں کیا بوت کا دعوی کیا مرزا کھادیا نہیں اٹھو ہی نہ مگر پائے جاؤ کیوں کہ سکولی نیچری نے کیا ہے رسالت کا دعوی کیونکہ رسالت جی ہوں قانون ہوتا ہے انہیں سیتے قانون پہ مرزا کادیانی انج نہیں اچھا روٹی انج کھو پیشاب کھلو تو کرو روٹی کھلو تو کھاؤ وہ کوئی قانون کوئی سننا تو شاسن نہیں بنے کیوں کیوں نبوت کا دعوی کیتے کہ نبوت کا جڑا دعوی کر سی وہ کسی نے رسول تو من سی ضرور دسو رسول سارے رسول کا انکار کر سکتے اس آخر میں نبی ہوں یہ تو نیچے آخر کہ وہ میرا رسول نہیں آخر رسالت کا انکار کیتا ہے نہیں ہوں رسالت کا دعوی قانون تعلیم تعلیم پیش کرنا توحید رسالت قانون تعلیم تعلیم یہ رسول ہوں جیسے تے کو کتاب بنا کے دے سی وہ رسالت کا دعوی کہ قانون بنا کے چاہتا قانون تو رسول لیا کرتا بس دنیا کا ہو نبی نہیں بنا سکتا جب تو قانون بنا رہا ہے تو ہم دعوی رسالت کی ہے کہ قانون آئین باق پیش کرنا اپنی تعلیم باق پیش کرنا یہ دعوی رسالت ہے ان نیچرے کیتا رسالت کا دعویٰ کہ قانون بنایا بڑے پہ چلا کافر نے چلایا رسول کا مقابلہ کافر نے قانون چلایا اے دعویٰ کیتا انہیں رسالت کا ہوں یہ چھپا رہے ہیں مرزا کادیانی دی نبوت دعوی بھی بیٹھے قانون پہ بھی اس طرح روٹی کھاؤ اس طرح نکاح کرو ہر چاہے نکاح کا بدلا جس کا نکاح اپنا دستی جی ہاتھ کٹان کی بجائے کی پرچا کٹیا یہ قانون دلے مارا کی بجائے کی رضا پہ دن قانون بن گیا یہ قانون کون بنا رسول بنا ہے یا نبی نہیں بنا تو ہوں سکولیا نے کی کیتا رسالت کرتا کہ وہ قانون بنا رہا ہے اسمبلی جا کے قانون کا بنا دینا تو ہوں دسو نہ کنجرا تو پوچھو بھی رسول دے سوا قانون کو بنا سکتا ہے نبی قانون نہیں بنا سکتا رسول اندر ایک رسول دی کتاب منسوخ تھی دی اس کی کتاب ناسک مل اس کی رسالت پچھلے رسول دی منسوخ ہوئی جہاں نواں رسول ہے اس کی رسالت ناسک ہوئی یعنی ناسخ رسول رسول کا ناسخ ہوں کتاب کتاب بھی ناسخ ہوں تو کتاب کا ناسخ کون ہے بڑے فیصلہ برطانیہ کا آئین یہ تاری کتاب بھی کی ہے ناسخ اے منسوخ ہے چل سکتے نہ کرنا ہوں تھی اسی مومن سلام اصلا تو سلام والا کیوں نہ پڑھو بھائی دیکھی کھڑا ہے جدو ہوں بچہ سکول سانو ایس ایچ او بنا دے ایس ایچ او بنا دے اصا تیرا قانون چلاو گے بڑے لا کفر دکھ پرچے کٹا گے دفے لاو گے یہ نا سکول جو بچہ دیتا اس کا مطلب کی نکتا ہے سچو بنا دے پٹواری بنا دے تحصیلدار بنا دے کی کر سو تمہوں اصل رسول ماننے لیا تا قانون چلے سو ہوں ہے کسی کو پتا کہ خود کا پتر مفتی بیٹھے ملی بیٹھے تقریر کی جان پیر بیٹھے کی کی چال چلنی پی کوئی ہے پتا تو اصل کافر نہ مولوی نو دہشت گرد ہوں ویکو ایڈے بئیمان کہ آپ ملک زانی زانی آخ دو کسی نو کنجر پہ آخ دو آخر ہو فاسق فاجر پہ آخر ہو جھوٹا پہ آخر ہو نام جھوٹا تو ضرور آتا اچھا مسلمان نو جھوٹا تو کافر واسطے این اکل آ گئی ہے کہ انہوں کافر کو کافر کا نام ہی چڑھ گیا ہوں کافر نو کافر وہ لانتی میں آخر دیتے ہیں کیونکہ نام بندہ کی نہ چلے ہوں میں آخا حرام حرام حرام حرام حرام نہ نہ دسا قرآن ہے خنزیر آیا ہے کتے کا ذکر آیا ہے ہر شہر کا ذکر آیا ہے کہ ہوں اللہ پاک نہ نہ دسیا دسی جاوے حرام حرام تم پتہ لگیا وہ ظالمان نہ سامنے اسی کا پتہ لگتا ہوں نہ کسی کا چھوڑ نہیں سکتا ابلیس نو ابلیس نہ آکو زانی نو زانی نہ آکو کنیا نو کنیا نہ آکو قاتل قاتل نہ آکو ایویں کہ صرف کافر نو کافر نہ آکو بہن تو باقی سب نو تو نہیں ظلم رکھو وہ منافق کیوں کہ کافر ہوئے پہ اپنی نہیں مرا تٹارے نہ ڈگے ہاں کیوں تخوا یار گٹارے ڈگیا ت تو کفر دا قانون تعلیم تعلیم اپنایا ہی دسے راجا ہے پہلے اصا آخا ہو دس جی اصا آخنے ہیں تو جو درویش کسی ساتھی سکھ تو, تو لگے بیٹھے ہو تو کیوں نہیں آخر آپ نے نہیں چڑ دے اصا تمہوں تو نہ چڈو ہوں آپ نہ چڈن اسلام ظالمہ اسلام دا او آپ ہے آدم علیہ السلام دا بیٹا ہے کبیل نبی دا بیٹا ہے اللہ باغ نے سزا دیتی ہے قتل دیتی قتل کی کرا ہے بھائی نے چڈیا رب نبی دا بیٹے نو علیہ السلام کا پتر ہے چڈیا رب نبی تو اس سے اپنا کوئی آیا نبی دا بیٹا ہو تو رب فری کھڑا ہے ایویں نبی چاچے ابو جائے ابو لاب نہ کسی سر جانا چاہیے ہوں چور ہار نہ کرنا چاہیے آخر چاہیے جہاں چوری کرے یا مول صاحب چوری کرنا ہے مول چڈا اپنا وہ مولوی نہیں چڈیا تو مولوی وہ مولوی ان چور پہ جا رہا اپنے چڈی کرو مسجد مولیا فر کے کھوتی سے بٹھا کے توے مار کے دلے ہو وہ پھر ہو یہ آپ چڈی کرو نہیں گے مولوی مولوی دہشت گرد نہیں آتے یہ اپنے ہوں چڈی کریں چیز سے گلا پیا ہوتا ہے بھائی مانا تو کر کریں مول میں دہشت گرد یاد نہیں آتے پھر ایکو ملک نہیں چلو اور کوئی گل ایکو نہ ہو ملک ایکو ہے یہ دہشت گرد ہے امریکہ من پسند سامنے دوستو چڈی کھڑا ہے اس واسطے ہوں منافق جڑا وہ منافق جناب کفر کفر دی تعلیم تہذیب قانون مسلمان رائد کر سکتا ہے کیوں کلمہ جو پڑھی بیٹھا مسلمان آ جانا جی میں ہوں مثال ہے بھائی میں ایک بندے آخیا خدا نا والا والا کو کیا خدا نا میں کہ نمرود خدا ہی دعوی آ کہ آ میں کہ سائن خدا نو مننا جھوٹے سچے نو تے ویکھنا نہیں کہ بے ایمان نام آ جاوے حقیقت تیرے نزدیک ایک ہے تے اوہی خدا ہے خدا ہے ہن فرعونیا کہ میں خدا انا ربکم العالم اے بڑا رب ہن حقیقت ایک نہیں ہوتا نام ایک ہو سکتا اوہی خدا ساڈا معبود تو نہ معبود تو بہت لیکن جھوٹے سچے یہ تو ضرور ہے جھوٹا سچا کرتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے ایویں بھائی گوشت کھا گوشت نہ کھا گوشت کھا تو گوشت عجیب گل ہے ادھر آنا کھا ادھر آنا نہ کھا کی مطلب گوشت کھا بکرے کا کھا کتے کا نہ کھا ہوں وہی گوشت ہوئی ہوں نام ایک کھوتی کا بھی دھد مجھ کا بھی وہ بھی سفا ہے وہ بھی سفا ہے وہ بھی دھد اچھا کھوتی کے دھد کا کوئی ہو نام دسو سوال لگتا ہے جی تو علم کا شوقی علم صاف ہے کافر کی تعلیم کی ملاوٹ نہیں پھر اس علم نو بڑھاؤں گے اس استاد کی تنخواہ لاؤں گے ان سارے عہدے بنتے ان تنخواہ لگتی مدرسے دینی آباد ہو جانے تینوں اج کل چتر ظلم چکلے ننگیا وی سی آر یہ ہوں یہ کون لایا سارا ادا کے بئی تو پی گیا سارا ہزم کا کیا چاہیے یہ ڈکار کا دکھتا ہی اتنا کچھ پی گیا ہے وہ سامنے نظر رہا ہے وہ سان پاگل بنا رہا ہے جی حدیث علم تین تک پڑھو اے مگر بند کر دیکھو پاکستان مدر سے بند کر دو سکول والا علم چین تک پڑھو ایک ہی ہے منافع ہوں منافق نال منافق ملتا کیوں کافر ہوں مادہ پرست کیونکہ ہوں جنت اکبر صاحب آدھا ہے کہ پیشے شکم زبان ہمت ہی ہار شکم دے پیش ہوئی کڑی ہے زبان ہکڑی ہاری پیشے شکم زبان ہمت ہی ہار دشمن دین ہماری دنیا سنوار وہ کیا تیری دنیا نو میک اپ کرایا کی فلاش چالی لاکھ کا فلاش ہے اچھا منہ سو روپئے کی ویزلین ویزلین ویترین فلاش قرآن توڑے روپیہ فلاش تی لاکھ وہ خدا بندے ہو بندہ سوچ رہے خدا کی قسم کر کے آنا سان شیطان قبول نہیں کرنا سانو دردا قبول نہیں کرنا دھرتی کوئی شا قبول کرنا ہی نہیں جتنے سات کر گیا سانو پتا ہی نہیں تو سارے نال چال چوکھا ہویا کی ہے کوئی پتا ہی نہیں جی سر پتا لگ جائے تو پھر نہ اپنی زندگی نال پیار ہوتی نہ اپنے مال نال کوئی شہر نال پیار نہ ہوتی ایک دین نال پیار ہوتی جی پتا تو چل جی پتا نہیں ٹکے ٹکے ایمان ویچی پتا جو نہیں ایمان کی قیمت ایمان قیمت کی ہے ہر چیز کی قیمت ہو سکتی ہے لیکن ایمان کی قیمت نہیں ہو انی قیمت والا لوگ جب کہنا نا جی مہنگائی ود گئی تو میں کہ مانا انسان تے ایمان یہ ہم بیش قیمت قیمت کرنا ایمان دے انسان ہوں ایمان انسان صحیح ہو گیا تو چیزاں کیون بدل ایمان تو انسان صحیح ہو گیا چیزاں کیون بدل انسان تو چیزاں ود گئی کیوں ود گئی چیزاں جی ایمان ہوں تو انسان کا صرف مخلوقات ہے کار وجے لانتیا ہاں تو پرچا ہوا پہ جی بندہ مریا پیا ہے تو ان کا نا ہی نہیں اجا تو ترقی ہے تعلیم ہے شعور ہے فلاں ہے یہاں ہے یوں ہے انسان نال اتنی بے دردی کہ مرن کے بعد بھی انہوں نے چڈیا گیا کوفر دے قانون سکول تعلیم نے اس آخر لال کیا جی آیا ہے تو پھر ہوں ہوں انسان مدد ہے فکا دیکھ مسئلہ دیا اگر تھی کسی نہ ہاتھ ایسا جی تم دبایا تو گنا ہوں پوسٹ مارٹم کی ہوتا ہے بگدا چلا چوڑا کھول کے رکھ لینا سارے کلجے پوتے ہر سے دماغ کھڈ کے جناب ایڈے وڈے موٹے ہوتے دے مونج مونج ہوتی ہے نال سوئے گندوے نال سیکھ سکتا یہ تو ہے موئے کا جیندے آچا رکھیں گے مرا کے جاؤ بندہ جناب الا اتنے جاؤ تھانے میں ہوں لاکھ روپیہ دے سو تو پرچا ہوں بندہ ہی تا مویا لاکھ روپیہ بھی ہین بھی شعور والے آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ تعلیم والے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شعور والے کہہ رہے ہو ہوں ان شعور والا آخ وہ ظالم شعور والے کون سن صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اے ان شعور والے دیکھا ہی انسان کی کن قدر بڑی ہے انسان کی قدر بڑی ہے کہ اسلام نے جن انسان کی قدر رکھی ہے کوئی شاید نہیں رکھی کافر نے جن اپنی ایجادات کی قدر رکھی انسان کی اس واسطے اللہ پاک نے ویک بنایا میوے مرضیات کھجور امب سائنسدار کنجر بنائے باما کافر بھی نہیں آخیا کہ میری تعلیم تاری تعلیم ایک کہ آخر منافع جیڑی تعلیم چکلے کا پرما ٹکٹ بھی ہے وہ حدیث پیش کی ہوں گے کہ علم چین یعنی کہ وہی علم ہے جا نبی سی فرمائے جس علم نال چکلے دا ماسٹر پروفیسر میں جانتے پہ ہم سٹوڈنٹ میں کہ یار ایک سوال کا جواب دے دوں کہ میں کہ دوستو ان پڑھ بندہ چکلے کا پرمٹ کٹ سکتا ہے وہ سارے کھلو گئے ایک دوجے دے ویکھی جا خچ ہو گئے جواب تو ہے ہوں آخ دینا پڑھا لکھا کٹتا ہے مرد آن پڑھ کٹتا ہے میں آخر جب لکھا نہیں جانا پرچا کی کٹتا پھس گئے اس خاموش میں کہ آخ بئی مانا پڑھا لکھا کٹتا ہے پروفیسر صاحب تیرا شگرد کٹ رہا ہے چکلے دا علم کی یہ چین تک مثال بھی ملتی ہے نبی دا قانون گیا تہذیب گئی تعلیم گئی گستاخی گئی فلما بنیا نبی دی توہین سب کچھ لیکن انہوں نے سانو پاگل کیا نبی دی حدیث سے پیش کر دیں بھی ایڈے اصل من والے آئے حدیث نو ویکو انہیں چین تک کیوں وہ کیوں چین والا علم آیا ہے کہ تنخواہ دے گی کوٹھی دے بئی مان ساری سارا کچھ تن لب ہے اس واسطے اتنے سارا قرآن تی سپارے گیا سارا حدیث گیا ایک حدیث تین لان یاد نہیں کریے یہ حدیث تین یاد نہیں چور دکھا تو کرتا ہے حدیث سے وہ کدی سکو نہیں کرتا ہے یا تصا آخیا بئی مان ایڈا سارے چال کا دھوکھا پہ کرنا ہے بھی سارے دین نو ختم جی ٹنگ رہی عید پورے دن چن کی جا کرانا چاہتے ہیں کہ قرآن اتنی رسول اللہ رسول کی اطاعت کرو حکم ان کا منو ہوں پیمانہ بڑھ دے دین وہ سا حکم منو اور جو کچھ کرو اصل نہیں چڈنا جدو تک حکم نہیں منگا ہوں وہ اطاعت کروا دے سلام پڑھتا ادھر سلام پڑھتا ہے ادھر کافر وعدہ آیا یار میں ہوں تیرا قانون ویگ چلاؤں گا اس واسطے ان لانچے نے جڑے سوکھے چیزاں پڑے کہ ملاپ اور گیارہویں سارے چیزاں ہوں ان کی حقیقت میں تمہیں کھول کے پہ دینا کہ یہ انگریز شامل ہے مسجد بناؤ گرانٹر تمہوں آ جاتا حج کرو جہاز جتی بیٹھا ہے وہ تو آنا جہاز کہ نہیں حج کرو جہاز جتی بیٹھا ہے ملاد مناؤ مرچا لڑائی بیٹھا ہے ساری حکومت نال شامل ہے اور کرو سارے شامل روزہ رکھو تو اختیاری کرا سکتا ہے ایویں اچھا ایک کام میں دین دے اندر معاملات کرتا ہے مدد کرتا ہے ہوں دیکھتے ایک اسلام کی تعلیم ہے تاری مدد نہیں مدرسے آپ ہی چل رہے تھے وہی بند کرو ہے مدد کیوں تعلیم مدد نہیں قانون ہند تعلیم اپنی تعلیم ختم کرو پینٹ شرٹ ٹی پی لو منڈا چھوٹا پڑھن بھی جانا پیا ہے اسی کا پوترا پینٹ شرٹ پڑ گئی جی یا منڈا پڑ دیکھو ہوں تعلیم اپنی ختم کرو اس تاری مدد نہیں تعلیم تعلیم نہیں پھر نظام انتخاب یہ تھی اپنا نہیں رکھ سکتا کیوں تے نظام شریف ہومن ووٹا اگے جس طرح کا ہی کمی نہ بندہ ہو جب وہ شریف ہومن کمی نہ کیوں چن سکتا ہوں وہ آتا ہے بندہ نواں ہوگے ووٹر پرانے ہوئے جنہیں زرداری نے چنے سٹھ سال کی جڑے لانتی فیل ہوئے کھڑے ہوئے عوام آپ چنے نہ اکاؤنٹ کیا لال کیا پاکستان ہوئے بھاوے مدینہ ہوئے ووٹر شریف امیدوار کا مینا ہو بے گھر تھا ووٹر شریف کمی نہ کیوں ہو جب دو ووٹر کمی نے بےغیر تھا پھر شریف کیوں ہوتا ہوں وہ آ یار بندہ نوا ہوسا آدمی ووٹر نوا ہو عوام نہ چن خاص چن خاص چن سن کا بندہ خاص ہو جی آم چن سن کا بندہ یہ تو ہوں سات سال کا کام تجربہ پیش کیا کرتا ہوں اگے انہیں کی کیتا ہے تو آج جہاد کہ دہشت گرد کیوں ہوں جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسی جنگ کی بیاسی مکہ مدینہ نو پاک کیتا ہے کافر نو کافر دے تعلیم دو سارے تعلیم انہاں دا سارا نظام کٹ کے چک کے مار دیتا ہے خالص اسلام بنایا مکہ مدینہ نو ہن مکہ مدینے وچ آپ دی ولادت پئی ہے لیکن مدینہ پاک تے اونوں مکہ پاک نو کدی نہیں آکھیا گیا او یسرف کس ویلے جب قرآن اترا ہے توحید کا دعوی تھے رسالت کا دعوی تھے جہاد تھے قرآن کا قانون مکمل تھے قرآن مکمل تھے جب کافر کٹ دیتا گیا پھر فرمایا ہوں مدینہ ہی پا کے مکہ پا کے محبوبہ پہلے رب کیوں نہیں فرمایا وہ جدو نبی دی آمد ہے ولادت ہے خدا کے ڈر نہ پلیز آپ سے بیٹھے ہو کوفر کا قانون جتنا چلے وہ پا کے اتنے سب چیز کڈیا گیا جب اسلام بالکل اسلام پھر آتا گیا مکہ مدینہ پاک پاک کیتا ہے تو پھر پاک آتا ہے کافر کو کڈیا ہے ابو جیل مارا چوک کیتا ہے قانون چالو ہویا ہے پھر جہاد ہویا ہے صحابہ دا کہ جہاد ہے کیسر کیسا کسرا جیسے باد سا تو بات جہاد ہوا جہاد کیے کہ کافر کی حکومت کھونا کہ کافر نو حاکم نہ دو دیا کیوں کہ قرآن فرمندہ ہوا رسول لہو بل ہوگا ذات اپنے رسول نو ہدایت نال حق نال بھیجا ہے کیوں کہ لے جو دے رہا والا دین کلے اپنے دین نو ہر دین دے غالب کر دے کہ دنیا دے کوئی زانی نہ ہوئے شرابی نہ ہوئے کافر نہ ہوئے مشرق نہ ہوئے اس کا دین غالب ہوتی تو پاک ہوتی جی میں نلکے دا پانی عام کرو تو گٹا نو بند کر دو ہوں اسلام اس طرح کیتا ہے کہ محبوبہ اپنے دین نو غالب کر یہ دین دے پاک کرتا ہے ماجو زکی ہے ماجو اللہ محمول کتاب ہوں ایک بندہ ہوں یہ آپ بے بسی ظاہر کر دیں ہاں مکاری چلا کے ایار بندے نو پاگل کرنا بھی ایک بندہ دھد نہیں پلا رہا تو کھوتی کا متر پلا رہا ہے ہوں جدو سامنے آ رہی یار دھد پلا یار میں ہوں کی میں پلاوا اگے گل منگا نہیں تو کھوتی کا متر کمزور ہاں۔ بےغیر کوفر کا قانون چلا رہا ہے اسلام کا قانون دیواری آؤں گی تو پھر آخر ملا نہیں چلاؤ دینا یہ تین ملا چلاؤ دینا پیا کوفر کا قانون دیکھو سب پاگل بنا رہی گل ہاں کوفر کا قانون چل سکتا ہے چتر مار سکتا ہے زہر کھوا سکتا ہے لانتی اب نہیں پلا سکتا ہوں سان پاگل بنا دیا تو ایسے ہو جانے <laughs> وقت نماز ہوگی اب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں درد اور سوز کی آواز والے نعت خان و تحدید جناب علامہ ابرار چشتی صاحب ان کی امن سے قبل نعرہ لگا نعرہ تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کے کےچ کھلا دیے ہیں راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں کی محکل دل ان سے کھلا دیے ہیں ان کے نثار کو غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہو سب غم بلا دیے ہیں میرے کری نسل